وعلى آلك وصحابك يا نور الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة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 لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك پیارے پیارے حاجیوں اس سے پہلے کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں نبی جی رحمت شفیع امت مالی کے جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے نیت خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے جہاں امت کو بہت سارے مدنی پھول دیے بہت سے شریعت کے مدنی پھولوں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی امت کی توجہ نہیں تھی الحمد للہ یہ اجسوجل امیر سنت نے امت کی توجہ اس طرف کروائی انہی میں سے ایک نیتوں کا معاملہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یا بھاری ترین اکثریت اس میں غافل ہے آپ نے مدنی انعامات میں سب سے پہلا مدنی انعام نجت و ہی کا عطا فرمایا اللہ اقصل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیجیے اور یاد رکھیے ہمارا جو مدنی انعام ہے اس میں روزانہ دو کو کم از کم نیتوں کی دعوت دینا ترغیب دلانا بھی شامل ہے یہ بیان اللہ رب العالمین و جل کی رضا کے لیے کروں گا سنوں گا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں عز و جل تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت سراب رحمت صلی اللہ تعالی علی بل وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف عرض کروں گا انشاء شاء اللہ و وجل اس بیان میں بعض فرائض علوم کا بھی بیان ہوگا سیکھوں گا مسئلہ صحیح طور پر سمجھا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا سلو الحبیب اسکر اللہ اللہ وغیرہ کا جواب نمایاں آواز سے دوں گا آج کے بیان اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں برائے ایسال ببارگائے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تمام انبیاء و مرسلین خلافہ راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین ام اے مشتحدین ام اے اور ان کے مقلدین مشائق مشائخ تمام ام اے سلسلہ تمام سلاسل کے مشائق و مریدین بالخصوص مدنی قافلوں اور مدنی انعامات کے عاملین مدنی قافلوں کے مسافرین سرکار اعلی حضرت اور امیر علیہ سنت کے ایسال سال کی نیت سے کر رہا ہوں کرتا ہوں سلو الحبیب صلو آزمین مدینہ حج کا ارادہ رکھنے والے عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان ارادوں نیتوں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا یہ سفر مبارک فرمائے اور آج تو ان شاء اللہ الس وجل امیر علیہ سنت کے ساتھ احرام بھی پہننا ہے آج تو باپا عمرہ کرائیں گے تصور ہی تصور میں باپا کے ساتھ عمرہ بھی کیا جائے گا میٹھے میٹھے حاجیوں اے مکہ مکرمہ کا ارادہ کرنے والوں اور مدینہ منورہ کا عزم کرنے والوں یہ تو وہ ہے جہاں دل بھی پاک لے کر جانا چاہیے اور خدا نا خاصتا دل کی ناپاکی بھی باقی رہے اور لباس بھی ناپاک ہو اور اس حال میں اگر مکے مدینے جائیں تو کیسا برا ہوگا تو پیارے پیارے حاجیوں باطنی آداب کے ساتھ ساتھ ظاہری آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے جب مکے مدینے میں ہم پہنچے تو ہر طرح سے ہمیں طہارت حاصل ہو لباس بھی صاف ستھرا عمدہ ہو طیب و طاہر ہو باطن بھی اجلا ہو کچھ یوں پہنچے مدینے تو کچھ اور بات ہوگی تو آج آپ کو تہارت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے یہ مدنی پھول صرف ان عاشقان رسول کے لیے نہیں ہے کہ جو حج کا ارادہ رکھتے بلکہ من جملہ تمامی مسلمانوں کو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے صلو علی الحبیب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا متبوعہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان جو کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی کا تحریر کردہ رسالہ اور دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتوۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے اس میں سے چند مدنی پھول عرض کیے جائیں گے سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے نجاست کی مختلف قسمیں ہیں یعنی کپڑا ناپاک ہوا تو ناپاک کس قسم کی نجاست سے ہوا بعض نجاستیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھنے کے لیے بڑی نجاست کہہ دیتے ہیں اس کو فقہی ہی اصطلاح میں یعنی علماء کی زبان میں نجاست غلیزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نجاست غلیزہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیتے بڑی نجاست تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے کہ یہ ایک بڑی نجاست ہے اور دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے جسے ہم سمجھنے کے لیے چھوٹی ناپاکی کہہ سکتے ہیں چھوٹی ناپاک کرنے والی چیز یا چھوٹی نجاست کہہ سکتے ہیں اس کو چھوٹی ناپاکی کہہ لیجیے ہم آپ کو آج جو چیز بیان کریں گے وہ ایک قسم کی بڑی نجاست سے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا اور کوشش کر کر کچھ عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وزو واجب ہو نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست ہے جیسے پخانہ پیشاب بیتا خون پیپ منہ بھر کے وغیرہ وغیرہ انسان کے بدن سے جو ایسی نجاست نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل واجب ہو وہ نجاست غلیظہ ہے مثالیں یاد رکھ لیں جیسے پیشاب پخانا وغیرہ جو ہوتا ہے خون وغیرہ بھی بیتی پیپ الٹی ہو جاتی ہے جس کو قے کہتے ہیں منہ بھر قے جو کہ بلغم کی نہ ہو جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ کہ ناپاک ہوتی ہے خون کی پیلے پانی جو ہمارے یہاں آ جاتے ہیں اس طرح کی یہ ساری جو قے ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے البتہ بلغم کی کا یہ حکم نہیں ہے ہم نے موٹی بات یہ سمجھ لی کہ ایک چھوٹی قسم کی نجاست ہوتی ہے اور ایک بڑی قسم کی نجاست ہوتی ہے چھوٹی قسم کی نجاست کی تفصیل ہم نے بیان نہیں کی ہم بڑی قسم کی نجاست کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اب ان میں سے دو نجاستیں سمجھے ایک ہے پخانا اور ایک ہے پیشاب آپ سمجھے ایک سالڈ ہے اور ایک لکوڈ ہے ایک ٹھوس ہے اور ایک مایا ہے اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے بچوں کے پیشاب کو ایک تعداد پاک کہتی ہے اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا یہ غلط ہے دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پخانا بھی نجاست غلیزہ ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی بڑی نجاست ہے اس کا حکم کیا ہے نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست ہم نے دو مثالیں آپ کو بیان کر دی بڑی نجازت کی اس کا حکم یہ کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے کیا بیان ہوا کسی نے لکھا ہے آپ میں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اب یہ سارے حج کے مدنی پھولوں کو تربیتی اجتماع کے ہم کیسے لکھیں گے صرف سنتے رہیں گے تو یاد رہ جائے گا کیا کریں تو لکھنے کی تحریک چلائیں یا نہیں چلائیں باپا کے مدنی پھول بھی تو سننے ہیں نا پھر ہم لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے عمرے کے مدر ہی پھول بیان کر رہے ہوں گے باپا پھر ایک وقت بھی ہوگا کہ باپا کے ساتھ مدینے بھی چلیں گے تو حاضری روزہ رسول کے آداب لکھیں گے سنیں گے یا آنکھوں سے سنیں گے کیا کریں گے لکھنے کی کون کون نیت کرتا ہے جب کہ جب کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ واقعی لکھے گا بھی ورنہ جھوٹی نیت ہو جائے گی گناہ گار بھی ہوگا کون کون مدنی مذاکرے کے مدنی پل لکھے گا اب تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے اکثریت کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے چلے ٹھیک ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا آپ نے بلا وجہ ہاتھ کھڑا کریں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے تو عمل تو ہوگا بھی نہیں اور جھوٹ کا گنا بھی مل جائے گا لیکن ہم آئے یہاں کیوں ہیں آئے تربیت کے لیے اور پھر بھی نہیں لکھیں گے یہ کیسے طے ہوگا آپ بتائیے ایک واقعی نیت کرنی ہی وہ ہے جو سچی ہو ورنہ نہیں کرنی اب نیت کر کیوں نہیں رہے اس پر بھی غور کر لیا جائے اب یہاں آئے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سارے کام کرنے کے لیے اور نیچے تو شاید آپ رفیق الحرمین کتاب بھی لے کر نہیں جا سکتے اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہر مدنی پھول کتابوں میں نہیں ہوتا کچھ سینے کی باتیں بھی باپا بیان کرتے ہیں وہ کیسا سینا ہے اب وہ مدنی پھول ہم سنیں اور ایک کان سے سنے ایک سے نکل جائیں کیا کریں تو کچھ تھوڑا نفس کو مارنا بھی تو چاہیے کہ بس لکھیں گے تو ذہن بنتا ہے لکھنے کا لیکن پھر دل پر غور کیجیے واقعی لکھیں گے بھی یا نہیں اگر دل ساتھ نہ دے ہاتھ نہ کھڑا کرے دل کو مارے ساتھ دے دے پھر ہاتھ کھڑا کرے تو کل لکھے گا مدنی پھول ماشاء اللہ صلو علی الحبیب کیا بیان ہوا نجاست غلیزہ کے احکام چل رہے تھے نجاست غلیزہ سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے بڑی نجاست سمجھانے کے لیے آپ کو ایک لفظ بیان کیا گیا دیکھیں بعض الفاظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے ہر قوم کا اپنا ہی ہر ملک کا اپنا نام ہے وہ اس کی پہچان ہے اسی طرح بعض اصطلاحات ہوتی ہیں ٹرمز ہوتی ہیں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو وہ الفاظ بھی یاد ہونے چاہیے جیسے نجاست غلیزہ اس سے پتہ چل جائے کون سی نجاست ہے کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے نجاست غلیزہ کا لفظ آ جائے گا جب آپ نے اچھی طور پر پڑھ لیا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ ابھی حج کا طریقہ جو رفیق الحدمین سے پڑھیں گے سنیں گے اس میں تو کئی اصطلاحات ہیں پچپن اصطلاحات کی فہرست تو امیر علیہ نے مرتب فرمائیے اب یہ ساری اصطلاحات الفاظ کا یاد ہونا جب صحیح ہوگا تو آگے کتاب کا پڑھنا آسان ہو جائے گا تو بڑی نجاست کا یہ حکم بتایا ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا پاک کرنا کتنی زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا یہ ایک حکم بیان ہوا دوسرا حکم اسی حکم کی مزید تفصیل بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی خدا نہ خاصہ مکے میں ہو حرم شریف میں ہو نمازیں پڑھو نمازی نہ ہو ایک درہم سے زیادہ بڑی نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گنا ہے اور اگر نماز کو ہلکا جانے جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی نماز کی کوئی وقت نہیں کوئی اہمیت نہیں ناپاکی ہو پاکی ہو کوئی بات نہیں کپڑے پہن کر پڑے مسئلہ سنیے نگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح پتا ہے کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اب نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے یہ سارے مسائل بیان ہوئے ایک درہم سے زیادہ ناپاکی لگنے کے کس کے بیان ہوئے نمبر دو اگر ایک درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر کپڑے یا بدن پر ایک درہم کے برابر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے اگر ایک درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر بڑی نجاست لگی ہو تو اس کا پاک کرنا کتنی نجاست کپڑے اور بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے ایک درہم ناپاکی لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے کس جگہ پر لگی ہو تو پاک کرنا واجب ہے کپڑے یا بدن پر تین باتیں اس میں بیان ہوئی مدنی پول نمبر دو میں ایک درہم ہوگی بڑی نجاست ہوگی ایک درہم ہوگی کپڑے پر ہو یا بدن پر ہو اس کا پاک کرنا واجب ہے لکھ لیا آپ نے کس نے لکھا ہے لکھنے والے بڑھ گئے اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی یعنی قریبہ حرم ہوگی اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے نماز وکرو ہے تیری میں اور اس صورت میں کپڑے اور بدن کو دوبارہ پاک کر کر نماز پڑھنا واجب ہے جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گنا اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گنا ہے یہ دوسری تفصیل ہو گئی پہلی تفصیل تھی ایک درہم سے زیادہ صرف بڑی نجاست کی بات کر رہے ہیں چھوٹی نجاست کی ہم نے بات نہیں کی بڑی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں چھوٹی نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں بڑی نجاست کی مثال ہم نے سنی پیشاب پخانہ خون منہ بھر قے جبکہ بلغم کی نہ ہو خون سفرے وغیرہ کی جو قے ہوتی ہے وہ ہو اس تفصیل کے بعد ہم آئے اس طرح کہ اب یہ جو بڑی نجاست ہے یہ تین حال سے خالی نہ ہوگی یا ایک درم سے زیادہ یا ایک درم یا ایک درم سے کم ایک درم سے زیادہ کے مسائل سیکھ لیے ایک درم تک ہو اس کے مسائل بیان ہو گئے اب ایک درہم سے کم کی تفصیل کا بیان کیا جا رہا ہے اللہ ربی ولا شریک اللہ اب ایک درم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے اس کا پاک کرنا کیا ہے تو ہمارا لباس بھی سنتوں کے مطابق پاک ہونا چاہیے ہماری تہارت بھی سنتوں بھری تہارت ہونی چاہیے ہماری نماز بھی سنتوں بھری نماز ہونی چاہیے ہمارا ہولیا بھی سنتوں بھرا ہولیا ہونا چاہیے پیارے حاجیوں آقا کی میٹھی میٹھی سنتوں کے بغیر کیا حج پر جائیں گے آ گئے حج تربیتی اجتماع میں اور آقا کی سنتوں کو اپنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اب اگر نجاست غلیدہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی مکے جا کر بھی خلاف سنت نماز پڑھیں گے مدینے جا کر بھی خلاف سنت نماز پڑھیں گے تو سنت و بھری نماز کہاں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حج سے پہلے مدنی قافلوں میں بھی جائیں گے سنت و بھری نماز بھی سیکھیں گے عملی مشق بھی کریں گے اور سنت و بھری نماز سیکھ کر جن کی سنتیں ہیں ان پیارے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہے کوئی جو عزم حج کا ارادہ کرتا رکھتا ہو حج کا ارادہ عزم حج حج کا ارادہ یعنی جس کا عزم حج ہے حج کا ارادہ رکھتا ہو ایسے کوئی بھائی حج پہ جانے سے پہلے قافلے میں سفر کی نیت کرتے ہو اس تربیتی اجتماع کے علاوہ ماشاء اللہ قافلے میں سفر کریں گے کون کون ہاتھ تھوڑی دیر کھڑا رکھے ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بھی دکھائے یہ حج پہ جانے سے پہلے بھی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور اس تربیتی اجتماع میں آدھے پونے رہیں گے یا پورے رہیں گے پورے رہیں گے تو حلقوں میں بھی رہیں گے یا پورے رہیں گے تو کونے میں رہ کر سوتے رہیں گے اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کریں گے باپا ملاقات کریں گے اپنے بیٹھ کر باپا کی ملاقات دیکھیں گے باپا ہیں ہم ہیں باپا چلے جائیں گے ہم اپنے حلقوں میں آ جائیں گے تو کون کون جدول پر عمل کرے گا جبکہ دل پر غور کرے دل پر غور نہیں ہوگا ہاتھ کھڑا کریں گے عمل تو ہوگا بھی نہیں ساتھ ساتھ جھوٹ کا گنا بھی ملے گا ایسا تو نہیں کرنا نا اب ساری باتوں کا خلاصہ اب یہ ساری بات اس طرح تو نہیں آتی خلاصہ لازمی بات ہے اب تھوڑا آپ کے ذہن نشین ہو جائے پھر اپنے چلتے آگے نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک نجاست غلیزہ ایک خفیفہ غلیظہ بڑی نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست غلیظہ ایک بڑی نجاست کی مثال پشاب پخانہ خون اور منہ بھر کے جبکہ وہ بلغم کی نہ ہو اس کے علاوہ مزید بھی مثالیں ہیں ہم نے چند مثالیں سمجھی اس کے بعد نجاست جو ہے بڑی نجاست اگر ایک درہم کی مقدار لگ جائے گی اس سے زیادہ لگے گی تو اب اس کو پاک کرنا فرض ہے بغیر پاک کی نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں ایسا پڑھنا جان بوجھ کر ایسی نماز پڑھنے والا سخت گناگار نماز کو ہلکا جان کر پڑھے گا تو کفر نجاست غلیزہ اگر ایک درم کی مقدار پر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب نماز پڑھی تو مکروح تیرینی یعنی کپڑے پاک کر کر بدن پاک کر کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی اور ایسی صورت میں جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی وہ گناگار ہوگا اور تیسری صورت نجاست غلیزہ کی یہ ہے کہ وہ ایک درم سے کم ہو جان بوجھ کر ایسی نماز پڑھنے والا شخص خلاف سنت نماز پڑھنے والا ہے اور اس کا پاک کرنا سنت ہے صلو علی الحبیب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك لکھول لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لکھ لا شريك لك نجاست سے غلیزہ کی مقدار درہم کی مقدار اب یہ دھرم کیا ہوتا ہے بھائی آپ نے دھرم کم زیادہ اور برابر تو سن لیا تو کم کی مقدار بھی تو بیان ہونی چاہیے یہ مقدار بھی بیان کر دیتے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور پاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ صفحہ نمبر پانچ تک چھ پر درہم کی مقدار کی وضاحت کے مدنی پھول سن لیتے ہیں نجاست غلیزہ یہ دیکھیں سارے احکام بڑی نجاست کے بیان ہوئے ہیں اور بڑی نجاست کی ساری مثالیں بیان نہیں ہوئی ہیں یہ باتیں ذہن نشین رکھیں بڑی نجاست کا درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کیمرا ہینڈی صحیح ہوگا اگر گاڑی ہو مثلاً پخانہ لید وغیرہ تو درہم سے مراد وزن میں دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پہلے ایک بات بیان کی تھی جو میں نے دہرائی میں دونوں مرتبہ نہیں دہرائی غلیزہ جو بڑی نجاست ہے اس کی دو مثالیں بیان کی تھی ایک تھا پخانہ ایک ہے پیشاب پخانہ یہ سالڈ ہے اور پیشاب یہ لکوڈ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھوس اور مایا سالڈ لکوڈ تو اب جو غلیزہ ہے اس کے درام میں بھی سالڈ اور لکوڈ ہے سالڈ ہوگی تو ساڑھے چار ماشے یعنی چار اشاریہ تین سو چوہتر گرام کیا بیان کیا کیا بیان ہوا تین سو چوہتر ویسے اشاریہ کا اصول جو ہوتا ہے نا اس کے بعد تین سو چوہتر نہیں رہتا چار اشاریہ تین سات چار جو اصول ہے اشاریہ کا خیر آپ بتائیے ایک کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں کتنے گرام ہوتے ہیں ایک ہزار گرام کتنا ہوتا ہے کلو بدن میں کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کلو کتنا ہوتا ہے وہ جو لوہے کی ڈلی دیکھی ہوگی بڑے آرام سے اٹھا سکتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا اچھال بھی سکیں گے کتنا چھوٹا سا ہے ایک کلو ایک کلو کا دسواں حصہ یعنی ایک کلو کو دس حصوں میں تقسیم کر دیں تو پر حصہ کتنا گرام ہوگا سو گرام ہوگا اور سو گرام کے بھی بیس حصے کر دیں تو ہر بیسواں حصہ کتنا ہوگا پانچ گرام کتنا کم وزن ہوگا پانچ گرام کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو یعنی ہزار کے جی ہزار کے جی میں پہنچ گیا ہزار گرام ایک کے جی ایک کے جی اتنا ہلکا سا وزن ہوتا ہے اور اس ایک کے جی کے دسویں حصے کا بیسواں حصہ یعنی اس ایک کے جی کے جا کر آپ کے بن جائیں گے یہ دو دوسرا حصہ دو پرسینٹ بنے گا یہ نہ یہ بنے گا دو سو حصہ یعنی دو سو پانچ گرام جمع ہوں گے تو ایک کلو بنے گا ایک سو پانچ گرام جمع ہوں گے تو پانچ سو گرام اور دو سو پانچ گرام جمع ہوں گے تو یعنی ایک کلو کے دو سو ٹکڑے کر دیں تو ایک ٹکڑا پانچ گرام کا ہوگا کتنا کم وزن ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے تو اتنا کم وزن بھی اگر پخانا لگ گیا تو یہ کپڑے میں ایک درہم کی مقدار بن جائے گا کس کے سمجھ میں آئی ہے بات صرف وہ بات کرا کریں یعنی ایک کلو میں کتنے گرام ہے ہزار گرام ہے بڑی ناپاکی جبکہ ٹھوس ہو تو وہ ناپاک کپڑے کو کپ کر دے گی یا بدن کو کپ کرے گی صرف پانچ گرام ہو تو ایک کلو میں کتنے پانچ گرام ہیں دو سو پانچ گرام ہے یعنی ایک کلو کے دو سو ٹکڑے کریں ایک ٹکڑا کتنے وزن کا ہوگا یہ جو ناخن کے آگے تھوڑا سا گوشت ہے اب یہ چلے گا کیمرے والے کوئی بات نہیں بےچارے پریشان ہو گئے کیمرے زیادہ نہیں ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا وزن بھی دیں نا شاید پانچ گرام آ جائے گا اتنا کم وزن بنے گا اندازہ ہے لیکن بہرحال پانچ گرام چھوٹا سا ہی بنے گا بالکل چھوٹا سا ناخن کے اوپر آپ سمجھے ناخن جتنی نجازت بھی ہو اس کا وزن بھی پانچ گرام ہو سکتا ہے یہ کوئی طے شدہ بات میں نہیں بیان کر رہا وزن کے اندر پانچ گرام بہت ہی کم ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بھائی ایک کلو کا دو سوا حصہ ہوگا کتنا زیادہ ہوگا دو ہاتھ میں اٹھائیں گے آپ یہ ناخن پر آ جائے گا لیکن ناخن کوئی شرط نہیں ہے یہ آپ کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے وزن ویٹ کے اندر بڑی جو ایک درہم بڑی نجاست ہے وہ ایک درہم تب کہلائے گی جب اس کا وزن جی نہیں چار اشاریہ تین سات چار گرام ہوگا یہ پانچ گرام تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا یہ پانچ گرام سے بھی کم ایک درہم ہو جائے گا سمجھ میں آ گیا آپ کے امید ایک آپ کے تو آئی گیا ہوگا اللہ کرے اب نہیں آیا تو بھائی علم ہے مشکل پڑھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا مکے مدینے جانا بھی کتنا مشکل ہے اس کے اسباب جمع کرنے بھی کتنے مشکل ہیں فارم بھی لگانے پڑتے ہیں ٹیکے بھی کھانے پڑتے ہیں دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں لائن بھی لگانی پڑتی ہے کسٹم پہ بھی جانا پڑتا ہے پیدل بھی چلنا پڑتا ہے دوڑنا بھی پڑتا ہے سات سات کلو میٹر کے اندر جا کر عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے سب کرنا ہے مدینے جانا ہے تو جب مدینے جانا ہے تو سب کرنا ہے تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا بھائی یہ سیکھنا ہے نا جس نے مدینے جانا ہے اس نے سیکھنا ہے اس کے علاوہ نے بھی سیکھنا ہے یعنی مدینے نہیں جانا آپ لوگوں نے مدینے بھی جانا اور سیکھنا بھی ہے سلو الحبیب اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں ساڑھے چار ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے ساڑھے چار ماشے چار اشاریہ تین سات چار گرام یہ ساڑھے چار ماشے جو ہے نا وہ آپ بلکہ اچھی توجہ چلی گئی اس طرف جن کا سونے وغیرہ کا کام ہے نا ان سے تو آپ با آسانی وزن بھی سمجھ سکتے ہیں ان کو بولے ساڑھے چار ماشے کی کوئی ٹکی آپ کو پکڑائے اب اس کے وزن سے آپ کو وزن کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے وزن کے اندر جا کر آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اگر نجاست غلیدہ دیکھیے پھر میں آپ کو یہ بات بیان کروں صرف بڑی نجاست کے احکام بیان کریے جا رہے چھوٹی نجاست کا کوئی حکم ہم نے ابھی بیان نہیں کیا اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی اور بڑی نجاست کی بھی دو چار مثالیں بیان کی ہیں اور بھی کئی مثالیں انشاءاللہ شاء آپ کو تفصیل بیان کریں گے جب آپ تہارت کورس میں آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کچھ عرصے کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے کانوں پر آواز آئے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تہارت کورس ہو رہا ہے پھر کچھ آواز آئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز کورس ہو رہا ہے زکات کورس ہو رہا ہے نکاح کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ سارے کورس کروائیں گے اور اگر نجاست غلیزہ یعنی بڑی نجاست پتلی ہو لکوڈ ہو مایا ہو جیسے پیشاب تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی یعنی ہتیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھے ہتیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے دکھا رہے ہیں آپ جزاک اللہ اصل وہ یہ اچانک اچانک والی ترکیبوں میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا پچھلی ترکیب ایل سی ڈی والی اس میں زیادہ اچھی ترکیب رہتی ہے یہ پانی سمجھیے اس پر ڈل رہا ہے یہ ڈلا ڈلا یہ دیکھیں یہ ایک ہاتھ جو ہے نا اس میں گیپ ہے اپنے ہاتھ کو چیک کر لیں نا آپ انگلی پھیرے اندر جا رہی ہے انگلی شروع میں اوپر پھر نیچے پھر اوپر تو پانی کچھ نہ کچھ ہتھیری میں رکے گا یا نہیں رکے گا جب پانی کچھ نہ کچھ ہتھیلی میں رکے گا تو جس جگہ پر رکے گا جبکہ ہاتھ ہموار ہو آہستہ سے اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے یہ مقدار آپ سمجھے یہ مقدار آپ سمجھیے درہم کی یہ جو ابھار ہیں ان کے بیچ کا جو حصہ ہے اس سائڈ پہ بھی تھوڑا سا وار ہے اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی چاروں سائڈ کو دیکھیے تھوڑا اونچائیے اور بیچ میں ڈیپتھ ہے تو اب یہ ڈیپتھ میں پانی جو رک گیا تو یہ مقدار کس کی بن گئی لکوڈ درہم کی مایا درہم کی وزن کے اعتبار سے یہ نہیں ہے سالڈ کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ لکوڈ کا ہے مایا کا ہے کس کا ہے یہ مسئلہ پتلی نجاست کا ہے کس کا ہے پتلی نجاست کا ہے کیا ہے آسان لفظ پتلی نجاست ہے وہ یاد کریں بڑی نجاست جب پتلی ہوگی تو اس کا جرم یہ ہے اور جب بڑی نجاست موٹی ہوگی تو اس کا وزن ساڑھے چار ماشے چار اشاریہ تین سات چار گرام ہے سمجھ میں آ گیا آپ کے سلو الحبیب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك یہ ہمارے آج کے موضوع کی تمہید ختم ہوئی آئیے ہمارا موضوع شروع کرتے ہیں اگر نجاست رقیق یعنی پتلی ہو تو تین مرتبہ دھونے اور تین بار بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کا یہ مانا ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر سے زیادہ اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے ایک قطرہ نہ ٹپکے بھی نہ ٹپکے اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑیں گے تو پاک نہ ہوگا آئیے دیکھیے یہ کپڑا ہے نظر آ رہا ہے کپڑا مثال یہ حصہ اس کا ناپاک ہے اب یہ ناپاک کپڑا میں نے احتیاطن جو لے لیا میں دور کھڑا ہوں ٹوٹی کھولیے پانی اس احتیاط سے گرا رہا ہوں کہ اس کی چھیٹیں اس پر وغیرہ میرے ہاتھ وغیرہ کو بھی میں نے بچانا ہے جان بچر میں ہاتھ بھی کیوں ناپاک کروں کپڑے بھی ناپاک نہیں ہونے دوں گا میں نے کپڑے کو ہٹا لیا بھائی یہ ہوگا یہ ٹوٹی کے نیچے اس انداز سے رکھا ہے میرے کپڑے بھی بچے یہ بھی بچے یہ پانی کے نیچے رکھ دیا اب یہ پانی جا رہا ہے کپڑے پر اب تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا مثال لوٹے سے اب میں اس کو نچوڑ رہا ہوں بھائی نچوڑ یہاں رہا ہوں میں بھائی یہ اور نچوڑ سکتا ہوں میں میں نچوڑ سکتا ہوں اور نچوڑ سکتا ہوں یار اتنا اتنا کمزور نہیں ہوں میں میں نچوڑ سکتا ہوں اور اب میں اگر اتنا نچوڑتا ہوں نا تین مرتبہ میں تو یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا میں اور نچوڑ سکتا ہوں کپڑا پھاڑ سکتا ہوں اب نچوڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے اب یہ کپڑا اس طرح نچوڑا جائے گا اب دوسری مرتبہ اب دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی ادھر زیادہ ہو گیا دوسری مرتبہ پھر اس پہ پانی ڈالا اب پھر اسی طرح نچوڑوں گا تھوڑا سا پانی شاید اوپر اور آ جائے اب تیسری مرتبہ یوں آئے گا یہ نچوڑ دوں گا ٹھیک یہ ہے کپڑے پاک کرنے کا مشکل طریقہ آپ کو آسان طریقہ بھی بتا دیتے ہیں لیکن آپ کو امیر السنت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی پتاو امجدیا جل اول صفحہ پینتیس پر ہے یعنی یہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے یہ میں اس وقت دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام صفحہ نمبر اٹھائیس تا انتیس جلد امجدیا صفحہ پینتیس میں ہے کہ یہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو اور اگر حوض کبیر یعنی دہ در دہ یا اس سے بڑا حوض اس کی تفصیل ہے جو میں بیان نہیں کروں گا میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا یا دریا وغیرہ بیتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں کیا مطلب ہوا آپ ہو اور ٹوٹی ہو ٹوٹی کھولی آپ نے یہ کپڑا جمایا ایک ساتھ رکھا اب آپ نے ٹوٹی کے نیچے پانی رکھا ٹوٹی کے نیچے تو پانی ہوگا ہی چلائیں گے پانی ٹوٹی کے نیچے کپڑا رکھا اب پانی کھولا اب آپ کو یہ گمان غالب ہو رہا ہے یار یہ میں نے نیچے جو رکھا ہے یہ لے گیا پیشاب جو لگا ہوا تھا جو ناپاکی لگی ہوئی تھی یہ بے کر لے گیا یہ کپڑا بغیر نچوڑے پاک ہو گیا فقہ کرام رحیم اللہ السلام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہے پڑے رہنے دیں پاک ہو جائے گا اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ زن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا پاک ہو, جا ہو گیا کہ بیتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں سینکڑوں کپڑے پاک کرنے نجاستوں کے سینکڑوں مسائل مطلب میں یوں شاید سینکڑوں کہہ سکتا ہوں ہیں یہ بہت زیادہ مسائل ہیں اس میں وہ سب جاننے کے لیے امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ پڑھیے اور ہم نے ایک قسم کے پاکی کا بیان سننے کی سعادت حاصل کی کبلا رخ بیٹھ کر اذان کا جواب دیجیے صلو علی الحبیب